افسوس اور باقی ہوا اس گل کا جواب جڑا دتا اس واسطے کہ میں اس کے نظریات بھی پہلو خود تحقیق کر چکیا ہاں۔ اس مدرسے جو کچھ بش نے یہودیت شرط رکھی ہے اس آخر کہ تعلیم دین اسلام والی ادو دے سکتے جو جدو میری ماں والی تعلیم رکھو گے عورتوں کی آزادی کو اسلام کی ملاوٹ ساری نہیں تو مدرسے بند کر دو مدرسے کی رجسٹریشن کو شرط رکھنی اور نالوں انہیں اپنی تعلیم کی ملاوٹ شرط رکھنی اور ان ملوڈیا نے تسلیم برحق کر کے اپنے مدرسہ قبول کی اور نال بش کو ڈالر تقریباً دس کروڑ ڈالر مدرسے ماڈرن کرنے واسطے آئے ہیں یہ نہ وہ قبول ہیں مدرسے نہ دے چلتے پائیں اور جیڑا کفر کرو میں موتی موتی کی کتاب دکھانا چھوڑو اچھو بینک رانی رائے کتاب میں تینو حوالہ دے کے جانا کہ انہوں ملوڈیا کیچ کے یہودی اپنا منصوبہ کیتا ہے کتاب اتنے رکھا کے جانا گھر پہ بیٹھ کے تو اس کو ہی گل دیکھ لو میں بڈو نہیں سی میں تو سمجھا میں چیز کے اوپر بیٹھا تھا میں جی چک ماری ہوں میں سمجھ کے ماری ہوں اگر اس گل کا خیال نہ ہو میری زبان بند چھوڑی بکھانا پیا جا سمجھوتا کر کے دیکھنا سانپ کے اپنے مدرسہ چلائیے آ کتاب جو مطالعہ پاکستان اور جرنل سائنس تنظیم المدارس اہل سفر پاکستان جامع نئی گڑی سو جامع نئی گڑی سو جامع نظام رویہ کے مدرسے تنظیم المدارس کے نصاب کے پاس چل رہا کا سفا نمبر پندرہ سو انہیں لکھا پندرہ چودہ پندرہ دس وہابیاں کا وڈیرا سی اسماعیل دولوی وہابیاں کے خلاف بول دیں گے سفا نمبر چودہ کے تین سے مغلوں کے و دلال میں پڑ میں مسلمانوں کا فرق رکھنے والے کئی بزرگوں نے اسلحہ احمد کا بیڑا اٹھایا ان بزرگوں میں شاہ اللہ شاہ سید احمد بریلوی اور شاہ محمد اسماعیل شہید دو بھی میرے خلاف بولو اور میں پوچھنا اور تک کافر سر ہوں شہید ہو گیا ہوں اس طرح کا حوال تو لانت ہے ایسا لکھنے والے پر ایسا پڑھنے والے پر وہ عالم کیا ہے ہمیں تو قابل جہل ہے جو نبی کا وشواس ہے وہ نہ کبھی شہید ہو سکتا ہے نہ اسلام ہو سکتا ہے شہید وہی ہو گیا تو غازی عمدین کی طرح اگے سنو اور زمان بھی کٹ کے میرے کو لاؤنا تو میں نے بلا لینا تو آخر کتاب کا حوالہ دے گیا ہے تھی پڑھا دے پایا رکھی کھڑا جی بس کے نہیں نصاب میرا پیار کیا بش نے اے سر سور خان جی سفید سر سید احمد خان ابھی مسلمان لکھوا سر سید خبیس انسان سی پھر آدھا جنت کو نہیں دولت کو نہیں فرشت کو نہیں نبی سید لمبے سارے آدھا دس کرو ایڈے وڈے کافر نے عظیم مسلمان لکھا یہودیاں کا خاص ایجنٹ سی آپ کا فتح بل ہر میں اٹھا کے دیکھو ترکی کا سچا میرے کو موجود ہے آپ کا پہلا فتوا ہے سر سید کافر سی دوسرا فتوا ہے تھوڑا مارا نے مسلمان سمجھو گے تو مار جاتا تھوڑا یہاں بغیر کا کی پتا اگے سر یہاں اگے سے لکھا یہاں جگہ جگہ